ہے جتنے بھی ہیں یہ اسی آدمی محبت کے اظہار اب اس دوران ہمیں اللہ سے بہت کچھ مانگا ہے اللہ نے یہ یہاں آ کر کچھ منوا کے جانا ہوتا ہے مان کے جانا ہوتا ہے کچھ منوا کے جانا ہوتا ہے کچھ من کچھ مان مانا منوانے کے لیے تم نے خود اللہ ہمارے مقدر دیجیے اپنے اپنے بندوں میں شامل کر لیجیے نیکا مال کام تھکاوٹ کا کرا دیجیے تھکاؤں کو کا کر دیجیے یہ باتیں وہ تھیں جو ہم نے دعاؤں کے ذریعے کوشش کی کہ ہمارے پر کا مال مار اب ایک بات بات زمانے وہ یہ کہ نفرت کے کام اللہ شیطان بڑا اللہ کے تمہارے مزید میں اس کو اپنا دشمن کروایا تو یہ میرا بھی دشمن تمہارا بڑا دشمن اب جب اللہ کے محمد کا یہ جوڑ جوڑ لیا میں ہم مان کے جانے کہ آج کے بعد ہم اور شیطان کی بات جب تک اس سے بیداری نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ گہرا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بنی آدم ہے بنی آدم اور یہ شیطان کو میں سے بڑے گروہ کو گمراہ کر کے لے گیا اپن سکون اتار کے ہمارے اندر شکل کی رکھی نہیں اس کے نہیں کہ پروردگار صاحب اور کتنا بھی مہربان اور کتنا اس کے دشمن کے ساتھ جوڑ جوڑ کے سوچے ظاہر میں میرے دوست بنے ہو اور باتوں میں تم شیطان کی باتیں باتیں باتیں جلوت میں تم میرے دوست بچے خلوت میں تم شیطان احسان لہذا ہمیں کچھ ماں کے جانا کیا کہ آج کے بعد اللہ ماں عزت کے سامنے ہم نے سرنڈر کر دیا ہم اپنے سلوکار کے پرمانے نہیں کریں گے نفس شیطان کے ساتھ ہم واپس نہیں ہوں گے یہ یہ نیت لے کے جائیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ سب نے کا مال یہاں جو سلو میں دو دوستوں میں تو وہ گلے کے پہلے کہیں گے اچھا یاد کرنے والا پتا پتا اچھا جو ہو گیا اچھا بالکل اللہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سن کر بیٹھے تھے دفعہ کرتے مگر تم یہ تو مانو نا کہ تم میرے ہو مجھے بھی تم اپنا پروردگار سمجھتے ہو تو یہ ایک اہم نقطہ ہے اس حج کے سفر میں سمجھنے کا کہ ہم نے اب اللہ رب العزت کے حکموں پر زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق ہے یہ جو حفاظت ہے نا یہ محبت کی اعلیٰ ترین ہے جب کسی کے ساتھ تعلق دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی کیفیت کو رغبت ہے اس کے دل میں چیز کی رغبت پیدا ہوئی جب یہ رغبت زیادہ بڑھتی ہے تو پھر انسان کے دل میں اس چیز کی طلب پیدا ہو جاتی ہے تو طلب کہتے ہیں تو رغبت بدل جاتی ہے طلب کے رغبت میلان کو کہتے ہیں کسی چیز نے دل کو اپنی طرف مائل کیا تو یہ میلان ہے اس کی طرف دھیان ہوا وہ اچھی لگی لیکن جب اتنی اچھی لگی کہ اس کو پانے کو جی چاہے حاصل کرنے کو جی چاہے تو اس کیفیت کا نام طلب ہو اور کئی مرتبہ یہ طلب ایسی بڑھتی ہے کہ اس دن گزارا نہیں ہوتا بندے کا تم دن دیا نہ جائے بندہ اس کے بغیر خدا کرتا ہے اس کو مت کرتا ہے جی چاہتا ہے باتیں انگریز کے پاس بیٹھے وقت خدا دیا ہے اس کے بغیر زندگی دوری نظر آنا اس کی حیثیت کا نام مکمل تو پہلی ہے رغبت دوسری کیفیت اور تیسری کیسی ہے محمد محبت ایسی چیز ہے کہ انسان کو محبوب کے سوا اپنی زندگی دنیا بھر کی ہے سے اسے دے دو محبوب کے بغیر اسے کچھ نہ اور یہ محبت کئی مرتبہ اور زیادہ مضبوط سے ازبت ہو جا کر جا کے جاتے گا جا کر جا اور اس کی جو معراج ہے ہے اس کا نام سوال کمار مرتبہ آپ کے نوجوان بچے سے بھی ہوتی آج آگے بھی اس سوال تمہارے آپ کیا ہوگا اور مہب سے کو کیا دے جا گیا کسی نے کہا مال کو کر کر کسی نے کہا جان قربان کر دے سب زمانوں والے جواب زمانوں جواب جب پھر انہیں بتایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ محبت کی معیار یہ ہے دل میں اتنا گھر کر جا رہے کہ بندہ بے اختیار ہو کر بے خود ہو کر اپنا سر اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال ڈال ڈال یہ محبت میں ڈالنا ہے یعنی اپنے محبوب کو اپنا معبود بنا بنا بنا پوجا کی یہ محبت کی انتہائی اللہ رب العزت نے کہ ایمان والوں تعالیٰ سے شدید محبت یہ جو محبت کی شدت ہے اسی کا نام کے بات اور اللہ رب العزت ہمارے معبود جو ہم نے کلمے کے ذریعے اللہ نے یہ وعدہ کیا اللہ ہمارے دل میں محبتوں کی جو اعلیٰ ترین کیفیت ہوگی وہی آپ کی ذات آپ کے سوا ہمارا یہ تعلق کسی کے ساتھ تو محبت کی اعلیٰ ترین کیفیت کا نام اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے الہ ہو تمہارا معبود تو ایک ہی تو ایک ہی کی عبادت کرنی ہے اسی سے محبت کرنی ہے اور یہ ہمارا سفر اسی محبت کے اظہار کے چنانچہ محبت کے بارے میں کہنے والوں نے بھی عجیب بات کہی ہے محبت کیا ہے دن کا درد سے معمول ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمول ہو جانا جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمول ہو جانا جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی خبر کیسے ہے قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں پر این منزل ہے سے چور ہو جا بھائی اس راستے سے اگر چل پڑے تو منزل کی کیسی راستے میں بھی اگر موت آ گئی پھر بھی کامیاب یہ بازی اس کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا غر جیت گئے تو کیا کہنے غر ہار گئے تو مات مان منزل پہ پہنچ گئے تو کیا کہنے رستے کی موت آ گئی تو ناکامی نہیں بڑے تو اسی راستے میں ہے قدم ہے راہ منزل میں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں پر این منزل ہے فتن سے چور ہو جانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یار یار یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آتا نہیں ہے پھر مدو منظور ہو جانا سر کٹا دینا آسان ہوتا ہے دل دے دینا جسے نہیں مشکل کا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسان نہیں ہے سر مدو منظور ہو جانا بتا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی لے جاتا یہ دل کا ہی کام ہے بتا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے پہاڑوں کو تو بس آتا ہے دل کا دور ہو جاتا دیکھو پہاڑ پر اللہ کی تجلی پڑی دل کے دور گیا جاتی ہے کے دل پر اللہ کی تجلیات ساری زندگی پڑتی ہے یہ تو نہیں جلد جلد تو دل کتنا بڑا بڑا ایک کہ اس تجلی کو برداشت کر جاتا یہاں علماء پر لکھا دکھا وہ کہ کو دور پر جب تجلی بڑی تو وہ تو وہ کر ریزا ریزا ہو گیا ہو گیا کیوں ایسا فرماتے ہیں اس لیے ایسا ہوا کہ جو عام روشنی پڑتی ہے وہ اس کی سطح سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے کبھی تو ہمیں پہاڑ نظر آتا اگر ٹکرا کر واپس نہ آئے تو نظر ہی نہ آئے تو عام روشنی پڑی سطح سے ٹکرا کر واپس آ گیا جب اللہ عزت نے تجلی ڈالی تو پہاڑ میں سوچا یہ تجلی اگر اوپر سے ٹکرا کر چلی گئی تھی تو میرے جو اندر کے ذرات ہیں ان کو تو یہ تجلی حاصل کرنے کا موقع نہیں ملے گا لہذا وہ پہاڑ ٹوٹ کر ذرہ ذرہ اس لیے ہو گیا کہ میرے ہر ذرے میں اللہ کی تجلی آپ کے آئے بتا لینا کسی کو دل میں دل کا ہی کلیجا ہے پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کر دور ہو جاتا ہے اللہ حرب العزت کے مومن کو کیا شان ہے کا تجلی اللہ رب العزت کی سجے اللہ چنانچہ کے بار نے لکھا تھا کہ اللہ العزت مومن کے دل کو ایک مرتبہ ستر ایک دن میں ستر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے اللہ کا ہر جگہ کہہ رہا ہے تو یہ محبت کا تعلق تھا اس کے اظہار کے لیے اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کی اب یہاں سے واپسی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں جدائی منگیب سے اس لیے تو کہنے والے نے کہا خدا کسی کو کسی پہ فدا نہ کرے ڈر کرے تو پھر اس پہ جدا نہ کرے اس لیے کہ جدائی اجیب سے اب بیت اللہ شریف سے دل آتے ہم نے واپس گھروں کو جا کر جدا ہم نے اس جدائی والے عمل کو شریعت نے دوا سے جدا کرانا کہ تم جانا چاہتے ہو اچھا آؤ آؤ ایک طواف کر لو کہتے ہیں نا لوگ آؤ گلے ملے نبی صاحب اسلام نے دی جب فجر الوداع کے موقع پر طواف سے بدا فرمایا تو طواف ادا کے بعد آپ ملتظم سے گئے اور وہاں لپٹ کر رہا گلے ملنے والی بات تو یہ طواف واجب ہے وہ کہاں لکھا ہے کہ طواف زیارت کرنے کے بعد کوئی بھی طواف جب حاضر کر لیتا ہے تو طواف ودا والا واجب ادا ہو جاتا ہے تو وجود تو ادا ہو گیا جنہوں نے نفل ثواب کر لی تاہم محبت تو یہ چاہتی ہے نا ایک مسلفا ہم نے بھی دوستوں کو دیکھا ہے جدا کے ہوئے ایک دفعہ کے لیے ملتے ہیں پھر گلے ملتے ہیں تو پتا آپ یوں ہی سمجھ لیجیے کہ اب کیونکہ جانے کا وقت آ گیا تو آپ کے کرنا کرنے اور اس کیفیت کے ساتھ یہ کیفیت جب دل میں ہوگی نا کہ ہم نے یہ ثواب کرنا ہے اور جانا ہے اور یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ ہم نے نیت کیا کرنی ہے کہ اے اللہ ہم واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں کیا نیت کرنی ہے اے اللہ ہم واپس آنے کے لیے جا رہے ہیں جانے کی نیت یہی ہے ہم پھر لوٹیں گے وہاں تو اسی طرح کے بازار نیت کے اوپر جو ہے منحصر سے وزار کا تو نیت دل میں یہ رکھی کہ اے رب کریم ہم واپس آنے کی نیت سے جا رہے ہیں اب جب یہاں سے جائیں تو تین کام ہمیں کرنے پڑیں گے ایک تو ہم نے توبہ کر لیا اب اپنے گزشتہ گناہوں سے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا دل میں عہد کر لیا اب تین کام یہ کرنے پڑیں گے کہ جو اعمال ہمارے اوپر لازم تھے کرنے پر تھے واجب تھے تو توبہ کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جاتا وہ دینے ہوتے اس کی مثال ایسی کہ کسی نے آپ کو قرضہ دیا آپ اس کو ڈیو دے کے لوٹا نہیں سکے وہ ہوگا اب آپ معافی مانگیں تو وہ اپنی ناراضگی تو معاف کر دے گا لیکن قرضہ تو دینا پڑے گا تو بالکل اسی طرح اب ہم نے توبہ کر کے معافی تو مانگ لی لیکن وہ امال کرنے تو پڑے گا چنانچہ اگر کسی کی نمازیں رہی ہیں سزا ہو چکی ایک سال کی دو سال کی دس سال کی تو ہم واپس اپنی جگہوں پر جا کر ان کی باقاعدہ سزا ادا کر روزانہ پانچ نمازوں کا اگر آپ معمول بنا لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ساری نمازیں پوری ہو جائیں گی ہم نے بعض دوستوں کو دیکھا انہوں نے دس سال کی نمازیں پڑھی کسی نے پندرہ سال کی نمازیں پڑھی زیادہ اگر ایک دن میں پڑھیں تو اور اچھا اور ایسے لوگ جن کے جن میں سزا نمازیں ہوں ان کے لیے نفل پڑھنے کی بجائے نفل کے وقت سزا نمازوں کی نیت کر کے ادا کرنا وہ زیادہ افضل اور اولا ہے حتیٰ کہ تحقیق میں بھی آپ کو تو آپ سزا نماز پڑھے آپ کو تحقیق وقت بھی مل جائے اشراق کے وقت بھی یہ نیت ہے بھائی ایک آدمی نے قرضہ دینا اور ایک لاکھ روپیہ اور وہ آم کی ٹوکری پہنچ گیا جی آپ کے یہ ہڈی لایا وہ کولٹا بدتمیز ہو میں تمہیں قرضے ادا کرنے کی ٹکٹ رہی اور ایک آم کی ٹوکری لے آیا تو ایسے ہی سردار نواز ہے جمے میں اور وہ بندہ لفلے پڑتا پھر تو اللہ رب العزت فرمائے گی نا پہلے وہ تو ادا کرو جو تمہارے جمے ہیں ہاں رہ گئی بات کہ دن میں پانچ نواز تو بھائی یہ انسٹالمنٹ ہے جیسے ایک لاکھ قرض ادا کر لو اور آپ ہزار روپیہ مہینہ کی انسٹالمنٹ کر لیں اور دینا شروع کر دیں تو لینے والے کو بھی تسلی ہوتی ہے ہم انسٹالمنٹ آ گئی تو جب آپ نے نیت کر لی روزانہ پانچ نوازے پڑھنے کی تو اگر اس دوران موت بھی آ گئی نیت کی بنا پر امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمر مطلب معاملہ کرنا کیونکہ انسٹالمنٹ تو گرنی شروع کر دی نیت کیا کریں گے نیت یہ کریں گے اللہ میری زندگی میں سب سے پہلے جو فرض نماز فجر کے میرے دل میں باقی ہے میں وہ ادا کرتا ہوں تو جو بھی فرض نماز ہوگی وہ ادا ہوگا اگلے دن پھر یہ نیت کرے کیونکہ اس سے اگلی نماز اب پہلی نماز بن جائے تو اس طرح آپ نیت کر کے پڑھتے رہے ایک تمام روز رجوع کر کے اچھے انداز سے تو فرض نمازوں کو ادا کرنا پڑے گا کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تھے تو توبہ سے معاف تو نہیں نہ ہوں گے نہ رکھنے والا گنا معاف ہوگا کہ ڈیلے کر دیا موقع پہ عمل نہ کیا لیکن روزے تو رکھنے ہوں گے تو وہ بھی اچھے اوقات میں روزے رکھنا شروع کر دیا تازا اسی طرح زکات اگر ادا نہیں کی تو حساب لگائے چاہے کتنے دن اس میں لگے آئے اور جن سالوں کی بکاس نہیں تھی ان کی ادا کرنے کی کوشش کرے احتیاط یہ ہے کہ اڑھائی پرسینٹ کی بجائے اس کو آپ تھوڑا زیادہ نکال دیں کہ اس میں پیشی ہو جائے کمی نہ رہے احتیاط کیجیے تو بھی ہم اسٹائٹ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کو جا کر ہمیں ادا کرنا پڑے گا یہ نہ سوچو کہ بس حج کر کے گئے سارا باپ سب کچھ باپ ایسے نہیں ہوتا اسی طرح بعض گنا ایسے کہ جن کے اوپر نظامت ہی کافی ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ بدنظری نظری کی جھوٹ بولا تھا کوئی ایسی چیز کھا تھی شریعت نے منع کیا نشے آ ان چیزوں کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو جانا توبہ کے وقت یہ کافی ہو جاتا ہے تیسری قسم کے گناہ وہ ہیں جو مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں ان کا مخلوق سے معاف کروانا معافی مانگنا وہ ہو ضروری مثلاً آپ نے کسی کی نہیں بچ اب اس سے معافی مانگنی مگر بتانا ضروری نہیں کہ جی میں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے تھے تو پہلے لڑائی نہیں تھی وہ اب پتی پھٹ جائے گی شریعت کہتی ہے کہ بس سے معافی مانگو اور معافی مانگنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے اس کو عادت بنا لیا یوں کہیے کہ جی آپ کے تو میرے اوپر بہت حقوق آتے ہیں اور میں بہت کمزور ہوتا ہوں میں پورا نہیں کر سکا جو آپ کے حقوق آتے ہوں آپ مجھے معاف کر اچھے انداز میں گفتگو کر لیجیے پیار سے کسی کو بھی کہیں آپ سے بھی میرے اوپر بہت حقوق ہیں اور میں کبھی پورا کر سکا تو آپ پلیز مجھے معاف کر سکتا اگر اس پر وہ مسکرا پڑا یا اس نے کہہ دیا معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گئے دنیا میں معافی آتا کچھ آمد بھی تھوڑی کرنی پڑ جائے تو کر لیجیے معافی کروانا تو قیمت وغیرہ کی معافی مانگنا اچھا بعض لوگوں کو دیکھا کہ زندگی میں تو معافی مانگ اور مرنے کے بعد پھر ان کے جنازے کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے بھائی اگر کسی کی دل آزادی ہوئی ہو وہ معاف کر دے بھائی جن کی دل آزادی اس نے کی ہوئی اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہوں گے پہلے تو یہ سوچے اور پھر اگر اس نے اپنے رشتے دار عورتوں کی دل آزادی کی تو وہ ویسے جنازے میں نہیں آتے دور شہر والے بھی نہیں آتے تو میت پر اعلان کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے فائدہ یہ ہے اپنی زندگی میں جیتے جاگتے ہم محسوس کرتے ہیں فلاں کا دل دکھایا فلاں کا حق پامال کیا فلاں کو ظلم کیا اس کو ستایا اس کو دکھایا ہم اپنی زندگی میں ان سے اللہ کے لیے معلومات تو نہ سمجھے ان کو جلد سمجھے دنیا میں حساب کے بات کر لیا کل قیامت کے دن اگر کسی نے گریبان پکڑ لیا تو مشکل ہوگا یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب ہم کراتے ہوں گے اس وقت اگر کسی نے کہہ دیا اے اللہ اس نے میرے ساتھ یاد کی تھی تو پھر اس سے ہمارا کیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے کیا بتا تو نے فلاں کو کمینا کیوں کہا تھا فلاں کو دلیل کیوں کہا تھا تو نے فلاں کو بےمان کیوں کہا تھا اللہ اکبر اس وقت پھر انسان مشکل میں پڑ جائے آج وقت ہے ان گناہوں کے معاملہ تو اس کو زندگی کی عادت ہی بنا دی جب بھی ملے کسی سے یہ جدا ہونے لگے بہن بھائی ماں باپ بچے بیوی کوئی بھی ہو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے لوگوں سے تو معافی مانگنی آسان بیوی سے معافی مانگنی بڑی کوئی تھا بیوی کے سامنے تو ہم چودھری بن کے رہتے ہیں نا بن کے رہتے ہیں دلی کے سامنے میں میں دبا بن کے رہتے ہیں آپ اس کے دل کھاتے ہیں پھر اس سے معافی بھی نہیں مانگتے اور شریعت نے کہہ دیا اگر دنیا نے معاف نہ کروایا تو این ممکن ہے کہ ہی بھی کم قیامت کے دل نہیں باندھ اور حدیث پاس میں آتے ہیں تم اپنے ماتحتوں کے حقوق کا بڑا خیال رکھو اگر نہیں رکھو رکھے عجیب حکومت یاما میں قیامت کے دن تمہارے ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور تم سے ان کو حق دلوا کر رکھوں گا پاس لفظ ہیں پھر کام اللہ فرماتے میں تمہارے ماتحتوں کا وکیل بنوں گا میں اٹارنی بنوں گا میں ان کو حق لے کے دوں گا اللہ اکبر جب اللہ کے محبوب اللہ وسلم کہیں گے کہ حق دو تو پھر کیا تو آج سے معافی مانگ لینا آسان انسان یہی کہہ دے کہ بھائی میں حج کر کے آیا ہوں آپ کے تو بہت ابو نا وہ تھے جو ادا نہیں کر سکے تو آپ معاف کر دیں وہ تو خوشی معاف کر دیں گے ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے دوست احباب رشتے دار سب خوشی معاف کرتے ہیں مسکرا پڑتے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں معمولی کی بات پر اتنے بڑے بڑے حقوق حقوق سے باقی معافی مل جاتی ہے تو اس کو بھی اپنا لوگ جائیں آپ جائیں گے نا تو لوگ آئیں گے دعا کر دیجیے یہ بھی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ جب حاجی آنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ جاؤ لوگوں کے پاس رشتے داروں کے پاس اور معافی مانگ کے جاؤ تو حج کے سفر سے آنے سے پہلے حاجی کو کہا کہ جاؤ معافیاں مانگ کے اور اب حج کرنے سے حاجی شان اللہ نے یہ بڑھا دی سے بات میں آتے ہیں کہ جب حاجی حج کر کے جائے راستے میں اگر کوئی اس کو آ کر ملے گا اور مقصد کی دعا کے لیے کہے گا اللہ عبد کی مقصد کروا دیں گے تو بھائی آپ جائیں گے تو رشتے دار آپ کو ملنے آئیں گے دوست آپ آپ فون کریں گے تو جو بھی فون کریں بھائی اللہ میرا حج قبول کر لے ساتھ یہ فکر بھی ساتھ لگا جائے آپ کے تو بھائی بڑے حقوق میرے اوپر آتے ہیں میں نے بڑی دعائیں آپ کے لیے کی ہیں اگر کوئی حقوق میں میں بیچتی ہو بھائی معاف کر تو جب آپ کہیں گے نا میں نے آپ کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور میں نے میں آپ سے یہ بس کہتا ہوں کہ آپ کمی بیشی معاف کر دیں تو وہ فوراً کہہ دیں گے ٹھیک معاف کر معاف اس پوائنٹ کو نہ بھول تو تین طرح کے گناہ ایک جن کو واپس جا کر ادا کرنا ضروری نماز روزہ زکات اس طرح کے جو پر آماد اور دوسرے وہ اعمال جن پر نظامت کافی جیسے بدنظری کی ڈرامے دیکھے اسکرین کے اوپر تصویریں دیکھی غیر محرم سے فون پر الٹی سیدھی باتیں کی اس قسم کے گناہوں پر اللہ کے سامنے نادر ہو جانے سے گناہ اور تیسرا گناہ کہ جو حقوق الباد سے ہیں ان کی بندوں سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے ہم نے اگر یہ تین کام کر لیے تو آپ سمجھ لیں کہ حج کا اجر ہمارا پکا ہو گیا ایک نئی زندگی ہوتی ہے ہم وہاں جا کر شروع کر کرتے تو اب ہم نے یہاں سے جدا ہو جائے اس کے لیے بعض احباب سوا سے ادا کر چکے ہوں گے بعض میں کرنا ہوگا تاہم جو کرنے والے ہیں وہ جائیں اور بڑی محبت کو دور کرتے بس جیسے دوست سے انسان مل رہا ہوتا ہے بس اس طرح اللہ کی محبت میں ڈوب کر آپ الوداع ہمارے سامنے السلام کی ایک مثال موجود ہے کے پاس میں آتے ہیں علی السلام جب اللہ سے جدا ہونے لگے تو آپ اللہ وسلم کی نگاہوں میں آنکھوں آنکھوں میں آنکھوں کی مبارک آنکھوں میں اور آپ نے بیت اللہ پر نظر ڈال کر کہا تھا بیت اللہ میں پھر سے کبھی جدا نہ ہوتا تیرے شہر کے رہنے والے مجھے یہاں بستے نہیں دیتے محبوب کی ہنسو یہاں اللہ اکبر تو جیسے اللہ کے پیارے وسلم یہاں سے جدا ہوئے تھے ہم بھی اسی طرح آنکھوں نے جدا تھا وہی عمل سنت تھا اور جدائی ہوتی ہی ہے آپ نے تو زندگی میں کئی جدائیاں دیکھی بھی ہوگی جیسے بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے شادی کے موقع پر تو وہ بیٹی سے ایک طرح سے جدائی کا مقصد ہوتا ہے بے اختیار ماں کی آنکھوں سے آنکھ کچھ بول نہیں رہی ہوتی کچھ کہہ نہیں رہی ہوتی باپ بھی خاموش ہوتا ہے مگر جب بیٹی رکن ہونے ہوتی ہے بھائی بھی رو رہا ہے بہن بھی رو رہی ہے کیوں ہم نے اتنی محبتوں سے پالا اپنے گھر اس بچی کو بھیج رہے ہیں اللہ تو ہی استافی مداخل ہو جائے گا تو اس کو قدردان لوگوں کا ساتھ کھل جائے آپ کو کیا سمجھ رہے علیہ صاحب اسلام کے ساتھ بہت ہوئے نبی علیہ صاحب اسلام نے ان کو جب دفن ہروایا تو مبارک آنکھوں سے آنسو تک لے لگے ایک صحابی دیکھا بڑے حیران کہنا کہ نبی آپ رو رہے ہیں فرمایا القلب یحزن دل بہت مغموم ہے ولعین صدر اور میری آنکھیں رو رہی ہیں وَإِنَّا بِفِرَاتِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ ابراہیم تیری جدائی پر بنے غم زدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹے کی جدائی پر غم زدہ تو یہ محبوب کی جدائی جہاں محبت کا تعلق ہو وہاں جدائی ہمیشہ مسئلہ سینا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ اسلام نے سدا فرما دیا تو ان کے لیے مدینہ طیبہ میں رہنا مشکل ہو گیا انہیں نبی علیہ اسلام کی یاد خدا کرتے تھے شام کو حجرت کر لیا بلاد شام کی طرف اور اس کے بعد انہوں نے اذان کہنا ہی چھوڑ دیا لکھا ہے علماء نے کہ اس کے بعد انہوں نے زندگی میں دو مرتبہ اذان دی ایک جب بیت المقدس پتہ ہوا فری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت تھا آپ تشریف لے گئے اس وقت صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ بلال کی وہ اذان جو ہم بیت اللہ میں سنا کرتے تھے آج بیت مقدس میں بھی وہی آواز ہوئی ہے تعمیر المومنین نے شہید احمد لانا نے حکم دیا اور حکم کے بعد انکار کی گنجائش گئی تو بلال نے ایک اذان کہا اور دوسری اذان اس کا واقعہ حضرت شیخ عزیز رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ کہا کہ شام میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتے تھے تو ایک رات بعد میں مجھے اسلام کو دیکھا زیارت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کیا سرد مہری ہے کبھی ہم سے ملنے ہی نہیں آتے کیا سرد مہری ہے ہم سے ملنے نہیں آتے بیوی کو کہا کہ ابھی سامان تیار کرو میں رات اسے سفر شروع کروں چنار کے سامان اس سفر رکھا اور اس کی یہ وہاں نبی کے السلام کی نے میں سلامت کیا نماز کا وقت ہو گیا اب نماز کے وقت میں صحابہ کا جی چاہا پھر وہی آسان سنے جی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دور میں کرتے مگر بلاج لانو آبادہ نہیں ہو رہے تھے اللہ کی شان کے دو شہزادے سیزنا ختم سیزنا حسنین کریمین جیت لے آئے اور انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سنا تھا اب شہزادوں کی تمنا کہ چھوٹی بات نہیں تھی انکار کی گجائش نہیں تھی کہتے ہیں کہ بلا رضی لانو حسنین کریمین کے کہنے پر اذان کے لیے کھڑے ہوئے جیسے ہی اللہ اکبر کہا صحابہ نے سارے مار کے شروع کر دیا وہی بچے وہی وہی اذان سن کر جب اپنے گھروں سے آتے تھے اور اللہ تبار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کرتے تھے آج اذان وہی ہے نماز وہی ہے مسجد وہی ہے مگر آقا کی عادت حاصل تھی آزان کی آواز سنی تو قریب کے گھروں کی جو عورتیں تھیں وہ حیران بلال کی آواز چنانچہ انہوں نے اپنی چال اپنے اوپر ڈالی اور گھروں سے نکل کر بچے کے دروازے کے باہر آ کے گئے اب مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور مسجد کے باہر اور حرام بچا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی یادوں کو تڑپا رہی ہے اور معاملہ اور زیادہ اس وقت جو ہے وہ عجیب ہو گیا جب ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا اس بچے نے اپنی امی سے کہا کہ امی بلال تو اتنے دنوں کے بعد واپس آ گئے بتاؤ اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے امی بلال تو اتنے دنوں بعد واپس آ گئے بتاؤ اللہ کے وسلم کب واپس آئیں گے تو یہ ہوتی ہے بہرحال اس وقت بیت اللہ سے جدائی ہوگی اسی کیفیت کے ساتھ آپ طواف کیجیے نگاہوں کا پرہیز کیجیے کسی کو تکلیف نہ پہنچے دوران دباؤ خوب دعائیں مانگیے اللہ حرعت کو منائیے اور اس طواف کو اس کیفیت کے ساتھ کیجیے کہ جیسے نبی نے کے نے فرمایا تھا کعبہ میں ہر سے جدا نہ ہوتا مگر تیرے شہر کے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے ہم بھی کہیں کہ ذمہ داریاں ہیں واپس جانا ہے حکم خدا ہے ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا مگر اللہ واپس آنے کی نیت سے جاتا ہے کسی کو کسی عارف نے اپنے الفاظ میں یوں کہا سے انداز سکھالوں چلوں لوگوں نے کہا نا جانے کا وقت ہے تمہارا تو واقعہ کا ختم نہیں ہوا آؤ تم انتظار میں چلو یہاں سے ایتہاسک نے یوں کہا عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کا بتا لوں تو چلوں عشق کو حسن سے انداز سکھا لوں تو چلوں منظر کا بن میں بتا لوں تو چلوں کھینچتا ہے میں قدموں کو بتا کعبہ کھینچتا ہے میرے قدموں کو بتا سے کعبہ پیاس قدموں کی ذرا اور بجھا لوں تو چلوں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میں دلا پے کعبہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر میں دلا پے کعبہ دل کے ارمان میں مولا کو سنا لوں بچھڑے میرے آقا بوقت ہجرت جیسے بچھڑے سے میرے آقا بوقت ہجرت میں بچھڑنے کا وہ انداز بنا لوں تو چلوں جس طرح یار گلے ہوتے ہیں جس طرح یار جلے مل کے جدا ہوتے ہیں ملتظم سے میں کسی نے کو لگا لوں تو چلوں عشق کو حسن کے انداز لوں تو چلوں منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں حج عمرے کے لیے آؤں میں ہر سال یہاں حج عمرے کے لیے آؤں میں ہر سال یہاں رد کعبہ سے یہی بات منا لوں لپٹ کر رو لوں اور کچھ اشک ندامت اللہ رب العزت ہمیں اس محبت کے ساتھ اس مرکز تجلیات کی جدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر سال بار بار اپنے گھر کا دیدار اپنے پیارے حدیث اللہ وسلم کے در کی حاضری عظیم فرمائے تو آپ الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من اے مالک ہم آپ کے بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما فرما فرما خطاؤں سے اے کی پوشی کریم ہمارے کو کو حج حج حج مبرور مبرور بنا بنا ہمارے حج کو حج مقبول محفوظ بنا جو غفلتیں ہوئی معاف فرما جو پتا ہوئی در گزر فرما میرے مولا ہمیں یہاں سے تالی نہ لگا اللہ رحمت کا معاملہ فرما رب کریم نیک مرادوں کو پورا فرما اے اللہ آئندہ زندگی نیکی تکوا پر گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ مشکلات کو آسان فرما مصیبتوں سے محفوظ فرما اللہ عزتوں کی روزی نصیب فرما حلال طیب پاکیزہ رزق نصیب فرما اے اللہ دین کے کاموں میں معاونت فرما اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما رب کریم ہماری اولادوں کو جو قیامت تک آنے والی ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما پہلا جتنے لوگ سال حج پر آئے سب کی حج کو قبول فرما اور جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے اللہ اس کو بھی حاضری کی عطا فرما میرے مولا امت مسلمہ کو رفتہ نصیب فرما یہاں بھی پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے اللہ تک کی پریشانیوں کو دور فرما کے اللہ مزار عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ کی اور خانخواہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ حبیب ہی سیدنا محمد و آلہی و اصحاب ہی اجمعین بے رحمتی کیا ارحم الراحمین 错